فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي حدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شرل مخد صاطح و کل بد وک البد عطن غلال وکل غلال بلّہ مین شعیطان الرضیم جسم اللہ الرحمٰن الرحيم اللہ ہو آیت الکرسی جس کی تفسیر آج شروع ہو رہی ہے یہ آیت بظاہر ایک آیت ہے اور یہ آیت دس جملوں پر مشتمل ہے میں ہر جملے کی الگ تشریح کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق کا فرمائے آیت الکرسی کے دس جملوں میں سے یہ پہلا جملہ ہے جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ لا الہ الا ہو یہ جملہ آٹھ مختلف مقامات پر قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے اگر اس جملے سے پہلے لفظ اللہ کو ہٹا دیں تو یہ لا الہ الا ہو یہ کلمہ قرآن کریم میں چھبیس مختلف مقامات پر آیا ہے یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایک دفعہ ہی بیان کر دے تو اس کی حقانیت اس کی صداقت اس کی قطعیت اس کی حیثیت اور اہمیت کو واضح کرنے کے لیے وہی کافی ہے اور اگر کسی جملے کو یا کسی بات کو اللہ تعالیٰ اپنی کلام میں چھبیس مرتبہ بیان کرے تو وہ فیصلہ یا اس کی حقانیت کس قدر اٹل ہوگی الہ الا ہو اللہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے یا صرف لا الہ الا ہو اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے یا کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ان تینوں کلموں کا ایک ہی مفہوم ہے جو مفہوم اللہ لا الہ الا ہو کا ہے وہی لا الہ الا ہو کا ہے اور وہی مفہوم لا الہ الا اللہ کا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے یہ کلمہ دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک نفی اور ایک اس بات لا الہ یہ نفی ہے کہ کوئی الہ نہیں اللہ یا اللہ یہ اس بات ہے کہ ہاں ایک الہ ہے اور وہ اللہ ہے اہل علم جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو محض اس بات کی شکل میں پیش کیا جائے تو اس میں اتنا زور نہیں ہے یعنی اگر یہ کہہ دیے جائے کہ اللہ الہ واحد اللہ ایک الہ ہے اس جملے میں اتنی قوت نہیں اتنا زور نہیں ہے پاور نہیں ہے جتنا اس کلمے میں پاور ہوتی ہے کہ جس میں پہلے نفی ہو نفی کے بعد جب اس بات آتا ہے اس میں زور زیادہ ہے اس لیے پہلے نفی کہ لا الہ کوئی الہ نہیں اس کے بعد اس بات ہے کہ اللہ ہو ہاں الہ ہے اور وہی ایک اللہ ہے یہ کلمہ اللہ لا الہ الا ہو یا لا الہ الا ہو یا لا الہ الا اللہ در حقیقت یہ وہ واحد کلمہ ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے سب سے زیادہ خیر اللہ کی نفرت اس کلمہ میں اور سب سے زیادہ مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ جوڑنے والا یہی کلمہ ہے یہ کلمہ ہے اس کلمہ میں اللہ نے کیا قوت رکھی کیا طاقت رکھی اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا لے جسے امام ترمزی نے جامع ترمزی کے اندر امام نسائی نے سنن کے اندر اور امام احمد الحمبل نے مسد کے اندر اسی طرح یہ حدیث مسد ابو یالہ میں ہے صحیح ابن حبان میں ہے اور امام حاکم نے مسترد حاکم کے اندر بیان کیا ہے کہ ابو طالب بیمار ہے اور زندگی کے آخری لمحات میں ہے قریش مکہ مشرقین مکہ تیمارداری کے حوالے سے جمع ہے رش لگا ہوا ہے امام الانبیاء اکرم الانبیاء محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حدیث میں آتا ہے کہ ابو طالب کے سرہانے کے قریب ایک آدمی کی بیٹھنے کی جگہ تھی آپ ایستا ایستا آگے چلتے گئے تاکہ وہ جو خالی جگہ ہے وہاں بیٹھ جاؤں اور اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کچھ دین کے حوالے سے بات کروں جو ہی نبی علی اسلام ابو طالب کے سراہنے کے قریب خالی جگہ کے بالکل قریب پہنچے تو ایک دم ابو جہل اٹھا اور اس خالی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی اس جگہ پر بھی نبی علیہ السلام کو بیٹھنے نہیں دیا اب آپ کھڑے اپنے چچا کے سرہانے کے قریب کھڑے آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دی گئی اور ابو جہل بیٹھتے ہی ابو طالب سے کہنے لگا ان نبنا عقی کا یقافی آلیہ ابو طالب تمہارا یہ بھتیجا ہمارے الہوں کو برا بلا کہتا ہے ان پر تان اور تشنی کرتا ہے برستا رہتا ہے اسے سمجھاؤ ابو طالب نے چہرہ اٹھایا اور مخاطب کیا کس کو محمد اور رسول اللہ اور کہنے لگا کہ نہ المے کا یشکو نہ تھا یب نہ اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا کہ تمہاری قوم کو تم سے بڑی شکایتیں آگے سے امام کائنات علیہ السلام نے کیا جواب دیا بڑا عظیم جواب ہے اس کو نوٹ کیجیے اور میں انما عرب تو ہم الاقلی متن واحد اے چچا میری کوشش یہ ہے میری خواہش یہ ہے میری چاہت یہ ہے کہ میں اس قوم کو ایک کلمہ پر جمع کر دوں یہ کلمہ ہے اس کلمہ پر ان کو میں لانا چاہتا ہوں اگر اس کلمہ کی طرف یہ آ گئے اس کی برکت اس کی قوت یہ ہے تدین الحم بے حل و تو بے حل آجم الجزیا تھا اس کلمہ کو اگر یہ لے لے اور اس پر جمع ہو جائے تو اس کلمہ کی برکت سے پورا عرب ان کے تابع ہو جائے گا اور پورا عزم ان کے آگے جھک جائے گا ابو طالب نے آنکھیں کھولی کہ وہ کیا کلمہ ہے کہ جس کلمہ میں ایسی قوت ہے ایسی طاقت ہے کہ پورا عرب ان کے تابع ہو جائے پورا عزم ان کے آگے جھک جائے ابو طالب نے کہا کہ ماں ہی وہ کلمہ کیا ہے نبی علی الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے وہی الہ یہ ہے کلمہ حضرات آپ غور کریں یہ چھوٹا سا کلمہ سن کر مشرقین مکہ کو کس طرح حیرت ہوئی ہوگی کس طرح انہوں نے مذاق اڑایا ہوگا کہ جس شخص کو زمین پر ایک بلش کی جگہ نہیں دی جا رہی وہ ایک کلمہ بتا رہا ہے کہ اس کلمہ کی برکات ہے پورا عرب پورا عجب ان کے تابع ہو جائے گا ان کو حیرت ہوئی ہوگی بالکل اسی طرح ہوا جس طرح عثمان بن طلحہ کو حیرت ہوئی تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا اور نبی علیہ سات اسلام نے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا کہ بیت اللہ کی چابی کس کے پاس اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ چابی عثمان بن طلحہ کے پاس ہے عثمان بن طلح فتح مکہ سے چند دن پہلے مسلمان ہو چکا تھا لیکن کفار مکہ کو عثمان بن طلح کے اسلام لانے کا علم نہیں تھا ورنہ وہ چابیاں چھین لیتے ابھی تک چابیاں عثمان بن طلح کے پاس تھے اور نبی علیہ اسلام کو علم ہو چکا تھا کہ عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول کر لی ہے آپ نے پوچھا کہ یہ چابی کس کے پاس ہے بتایا گیا کہ عثمان بن طلحہ کے پاس ہے کہاں ہے کہا وہ تو گھر میں بلال جاؤ چابی لے کر آؤ سیدنا بلال گئے عثمان بن طلحہ سے کہا نبی علیہ السلام چابیاں منگوا رہے لے کر آتا ہوں اندر گیا ماں نے پوچھا عثمان باہر کون ہے کیا کہہ رہا ہے باہر بلال ہے چابیاں منگوائی ہیں محمد اور رسول اللہ نے ماں نے کہا چابیاں مت دینا میں تجھے منع کر رہی خبردار بیت اللہ کی چابی محمد کے پاس نہیں آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم عثمان پہ تباہ کوشش کر رہے کہ چابی بھی نبی اسلام تک پہنچے اور ماں بھی ناراض نہ ہو ان کو قید کر لو اس کو اعتماد میں لے لو تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا نبی علیہ سات وہ ہمیں کیا عمر کافی دیر ہو گئی بلال گیا ہے چابی لے کر نہیں آیا تم جاؤ کیا معاملہ ہے سعید عمر آئے بلال باہر کھڑے کیا بنا اندر گئے ہیں چابی لینے کے لیے ابھی تک آئے نہیں سعید عمر نے ایک دم آواز لگائی عثمان کو اپنے مخصوص لہجے میں عثمان کو ماں نے کہا یہ کون ہے یہ اب کس کی آواز آئی اور ساتھ ہی کہا کہ جو اب چابی دے دو جاؤ دے دو میں تجھے کوئی کہتی یہ آنے والی آواز میں بڑی گھبراہٹ ہے بڑا خوف ہے اس بان پہ تلہا باہر آئے چابی لے کر دینے لگے تو سید عمر محمد نے کہا نہیں چلو اپنے ہاتھوں سے خود چابی محمد الرسول اللہ کو دو آئے علیہ سات اسلام کی ہتھیلی میں چابی رکھی آپ نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی دروازہ کھولا صحابہ کرام کو بیت اللہ میں داخل ہونا چاہیے تھا کہ اندر جاتے شرف حاصل کرتے لیکن نہیں سب نبی علیہ سات اسلام کے مبارک چہرے کو تک رہے بار بار اپنے چہرے اللہ کے پیغمبر کے چہرے کے سامنے لے کر آتے سیدنا عمر بھی سید ابو بکر صدیق بھی را علی بھی سب کیوں کہ دروازہ کھل گیا چابی نبی علیہ اسلام کے ہاتھ میں ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اب چابی اللہ کے پیغمبر مجھے دے دے مجھے کہے عمر چابی اب تم اپنے پاس رکھو اے ابو بکر چابی اپنے پاس رکھو اے علی تم رکھ لو سب آپ کے چہرے کو دیکھ رہے آگے آ رہے ہیں دروازہ کھولنے کے بعد نبی علیہ ایک ساتھ اس طرح اس میں طلحہ کہا ہے جی وہ تو چلے گئے چابی دے کر اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو بتایا گیا اس صحابی نے کہا کہ عثمان میں طلحہ کو میں نے گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ بھی دیکھا ہے کہ داروں کو تار روتے ہوئے جا رہا تھا اور میں کہ جاؤ دوبارہ بلا کے لاؤ عثمان میں طلحہ دوبارہ آ گئے اور ابھی تک رو رہے آسو تل نبی علیہ السلام حماد عثمان لگتا ہے کہ تو نے دل کی گہرائی سے چابی نہیں دی تو رو رہا ہے چابی کس کو دی ہے محمد الرسول اللہ رو رہا دل سے نہیں دی عثمان بن طلحہ نے ایک بات کہی جو پہلے آپ سن چکے ہیں اور وہی بتانا کہ لگے نہیں اس نے نہیں رو رہا چابی دل سے دی اور میں نے دل سے اسلام قبول کی ہے در حقیقت جب میں نے آپ کی ہتھیلی پر چابی رکھی تھی تو مجھے آپ کی ایک بات یاد آ رہی تھی اور اس بات کی وجہ سے میں رونے لگ گیا بات کیا تھی بات یہ تھی کہ جب آپ مکہ میں تھے ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی اس وقت بھی یہ چابی میرے پاس تھی ایک دن آپ میرے پاس آئے تھے اور آپ نے مجھے کہا تھا عثمان تھوڑی دیر کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولو میں اندر جانا چاہتا ہوں ایک معصومانہ لہجے میں آپ نے دروازے کے کھولنے کے لیے مجھے کہا تھا لیکن میں نے ترخ لہجے میں آپ کو جواب دیا تھا کہ لقد خالف تدین قومک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قوم کی مخالفت کی ہے بچے تب دین محت اور قوم برادری سے ہٹ کر ایک الگ دین لے کر آ گئے ہو تمہارے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھول سکتا میں نے آپ کو جواب دیا تھا میرا جواب سن کر آپ جب واپس جا رہے تھے جاتے جاتے آپ نے یہ بات کہی تھی یا عثمان ہو لا اللہ کا سترا حاضل مفتا یومن کی یدی اب وہ ہے تو عثمان آج تو میرے لیے بیت اللہ کو نہیں کھول رہا چابی نہیں دے رہا لیکن میرا رب مجھے بتا چکا ہے ایک وقت آنے والا ہے یہی چابی میرے ہاتھ کی ہتھیلی میں ہوگی میں محمد اس کو چاہوں گا دوں گا اس وقت میں نے آپ کے اس جملے پر مذاق اڑایا تھا ٹھٹھا کیا تھا اور یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایک شخص جس کے لیے ایک لمحے کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولا جا رہا وہ شخص آگے سے یہ کہے ان قریب ایک وقت آنے والا ہے یہی چابی میری ہتھیلی میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا کیسی باتیں ہیں عقل نہیں مانتی تھی لیکن آپ جب آپ کی ہتھیلی پہ چابی رکھی وہ بات یاد آئی اور مجھے رونا آ گیا اللہ کے پیغمبر کی بات میں کیا صداقت ہے ہے اور حقانیت نبی علی فرماتے عثمان اب سن لے یہ چابی تجھے کافروں نے دی تھی قوم نے دی تھی اب یہ چابی ہم سے ہمارے پاس آ گئی اب سن لے خوب رہا خالی رتن تالی رتن لا یونہ من کم اللہ کافر اب دوبارہ یہ چابی میں محمد تجھے دے رہا ہوں خود خوش رہا اس کو لے لے اب سن لے خال رتن تال رتن لا ان من کو ملنا کا اب یہ چابی تیرے گھر میں رہے گی کب تک جب تک کیا مت قید نہیں ہوتی اب دنیا کی کوئی طاقت تیرے گھرانے سے یہ چابی نہیں چھینے گا قربان جائے نبی علیہ السلام کے فرامین کی صداقت پر قربان جائیں بیت اللہ کی امامتیں تبدیل ہوتی رہی خطابتیں بدلتی رہی کبھی کسی قوم کے پاس کبھی کسی قوم کے پاس آج اس حدیث کو چودہ سو سال گزر چکے آج بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس اس وقت عقل نہیں مانتی تھی واپس آئیے نبی علی اسلام ہمیں تو چاہ یہ کلمہ ہے اگر اس کو قبول کر لے اس کے اندر اللہ نے ایسی قوت رکھی ہے تدین بے حل عرب پورا عرب ان کے تابع ہو جائے گا وہ تو اب بھی لے بے حل اور پورا آجم بھی ان کے آگے سر نگو ہو جائے گا اس وقت قوم کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ پورا آجب اور پورا عرب اور یہ کلمہ لا کلبا لائب کا بھائی تو مدر ولا بلا اللہ خلح اللہ کلیمت الاسلام چچا ان کو چاہیے کہ یہ کلمہ مان لیں اور اگر نہ بھی مانے تو سن لیں رب کا میرے ساتھ وعدہ ہے زمین کی پر ایک گھر بھی باقی نہیں بچے گا نہ کچا گھر نہ پکا گھر مگر اس گھر میں اللہ اس کلمے کو داخل کر کے رہے گا حضرات اس وقت مشرقی مکہ کوئی جملے سمجھ نہیں آئے لیکن تاریخ عالم نے گواہی دی اس کلمے کے اندر جو قوت تھی اس قوت کو رب نے منوایا خود نبی علیہ اسلام کی زندگی میں اگر آپ تاریخ کے آئینے کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا خود نبی علی اسلام کی زندگی میں دس لاکھ مربع میل پر یہ کلمہ پہنچا اور اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا نبی علیہ السلام شریف آوری کے بعد آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے گیارہ ہجری سے لے کر تیرہ ہجری تک مزید دو لاکھ مربع میل پر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم بلند ہو گیا ان کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تم تشریف لاتے ہیں تیرہ ہجری سے لے کر پچیس ہجری تک یہ دور خلافت ہے سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہوگا مزید پندرہ لاکھ مربع میل پر یہی کلمہ لا الہ اللہ پہنچا اور علم بلند ہو گیا اور پچیس کے بعد چھبیس سے لے کر پینتیس ہجری تک یہ دورے خلافت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ہوا مزید آٹھ لاکھ مربع میل پر اس کلمہ لا الا اللہ کا علم بلند ہوا گویا دوسرے لفظوں میں پینتیس ہجری تک پینتیس لاکھ مربع میر پر یہ علم بلند ہوا یہ میرے نبی علیہ السلام کے فرمان کی حقانیت یہ مانے یا نہ مانے یہ کلمہ پہنچے گا اپنی قوت کو منوائے گا اور اس جھنڈے کے نیچے سر نگو ہونا پڑے گا اگر اس کی تفصیل کو آپ دیکھتے ہیں تو کیا بنا سال ہی گزرے پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت کہلانے والی ملک شام ملک شام اور اس وقت پتا ہے ملک شام میں کون کون سے ملک تھے آج کے دور کے چار ملک سوریا فلسطین لبنان اور اردن یہ جو چار ملک ہیں یہ سارے کے سارے ملک شام میں داخل تھے چودہ ہجری کو ملک شام کے دمش کے اندر اسی کلمہ لا الہ اللہ کا علم بلند ہو رہا تھا اور سولہ ہجری کو دنیا کا سب سے بڑا پادری اپنی ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں لے کر امیر المنی عمر بن خطاب کے ہاتھ میں رکھ رہا تھا یہ ہے کلمہ لا الہ اللہ کی تاثیر اور جب یہ کلمہ سرزمین مصر کی طرف رخ کرتا ہے تو مصر جہاں کی ثقافت سب سے بڑی پرانی تھی ہزاروں سال پرانی ثقافت اور تہذیب مصر والوں کی تھی قربان جائے جب مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کی تعلیم ان کو دی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ان کو بتایا لا الہ الا اللہ کا معنی ان کو بتایا مصر کے لوگ ایسے متاثر ہوئے اس کلمہ سے میں بتاؤں گا ایسے متاثر ہوئے کہ خالی ہزاروں سال پرانی تہذیب اور ثقافت کو ہی نہیں چھوڑا بلکہ اتنا متاثر ہوئے لا الہ اللہ سے کہ اپنی مادی زبان مصریوں کی مادی زبان کمٹی تھی اپنی مادی زبان کو بھی لات ماری اور لا الہ اللہ جس ہر زبان میں تھا اس زبان کو اپنی مادی زبان بنا دی حضرات یہ بیس ہجری کا معاملہ ہے اکیس ہجری کو ایران کے مرکزی مرکزی سینٹر کے اوپر لا الہ اللہ کا علم بلند کیا گیا اکیس ہجری کو اور فارس کے اندر جہاں ایران شامل تھا وہاں عربی عراق بھی شامل تھا اور عجمی عراق بھی شامل تھا موجودہ ایران اور خوراسان یہ سارے ایران میں شامل تھے جس وقت ایران کو فتح کیا گیا اور یہ لا الہ اللہ کا کلمہ بلند ہوا جس کے بارے عربی کی ایک بہت بڑی کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے الاسلام فی آسیا الوسطی کتاب کا مصنف اپنی کتاب کے اندر فرانس کے ایک مورخ کا حوالہ دیتا ہے کہ فلاں فرانسیسی نے اپنی فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا عراق کو فتح کیا اس وقت مسلمانوں کے پاس ایک ہی ہتھیار تھا ایک ہتھیار تھا دوسرا کوئی ہتھیار نہیں تھا یہ کون کہہ رہا ہے فرانسیسی مفکر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے اکیس ہجری کے اندر ایران کو فتح کیا پورے عراق کو فتح کیا اس وقت مسلمانوں کے پاس ایک ہی ہتھیار تھا وہ ہتھیار کہتا ہے کیا تھا صرف ایک کلمہ تھا لا الہ الا اللہ یہ ایک ہتھیار تھا اور بلکہ عربی کی ایک اور کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے ہزارت العرب ہزارت العرب کے مصنف نے اپنی کتاب میں ایک اور فرانسی تھی مفکر کی کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ فلاں فرانسی تھی مفکر اپنی فلاں کتاب میں کہتا ہے کہ اسلام کی پوری کی پوری قوت کا راز صرف ایک کلمہ میں ہے اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ حضرات اگر آپ کو میں مغرب کی طرف لے کے جلوں تو پھر آپ طارق بن دیاب کو دیکھیں گے جو کشتیوں پر بیٹھ کر سمندر کو عبور کرتے ہوئے جو ہی ان دوست کی سرزمین زمین میں اس کلمے کو لے کر جاتا ہے اور اس پین کے لوگوں کے سامنے اس لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتا ہے رمضان کا مہینہ تھا ابھی عید کا چاند نظر نہیں آیا کہ ان دوست کے لوگوں نے اس لا الہ اللہ کو سمجھا ایسا سمجھا کہ جب عید کا چاند نظر آیا طارق بن زیاد نے میدان کے اندر لا الہ اللہ کا علم بھی بلند کیا ہوا تھا اور اس پین کے لوگوں کو عید الفطر کی پہلی نماز بھی پڑھا رہے تھے اور اگلے سال پھر موسا بن نسائر کے ذریعے یہی کافلہ آگے فرانس میں داخل ہوتا ہے اگر آپ مشرق کی طرف رخ کریں گے محمد بن قاسم کو دیکھیں گے کہ سندھ کا بندہ گاہ دیبل کو فتح کرتے ہوئے اسی لا الہ اللہ کا علم بلند کر رہا ہے اور پچانوے کے اندر ملتان جہاں دنیا کا سب سے بڑا بت اور اس بت کی پوجا ہو رہی تھی وہاں محمد بن قاسم اس لا الہ اللہ کے علم کو بلند کر رہا ہے حضرات یہ لا الہ اللہ ہے کیا آپ نے آج کی میری پوری گفتگو میں نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں لیکن لفظ الہ کا میں نے کوئی ترجمہ نہیں کیا بار بار یہی کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں الہ کس کو کہتے ہیں زندگی رہی تو اگلے جمعہ صرف لفظ الہ کا معنی قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ کی گرد کی فہمت فرماتا ہے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهده الله الله فلا فلا له له له هادي وأشهد إله إلا وحده لا شريك شریک واش محمد اللہ محمد وا محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد